دیکھیے وائس اوکے ہے نا اللہ السلام علیکم معذرت پہلے تو معذرت لیکن جو ہے وہ اس میں مہمان تھے مہمان تھے اس وجہ سے وہ تو میں فوراً بلکہ وہ نکلے نہیں گھر سے تو میں نے پہلے جو ہے وہ اس وجہ سے میں نہیں اکار سکتا تھا ایک منٹ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرف کے سبق میں آ جائیں گردان یاد کیا آپ لوگوں نے پہلے ماضی کی گردان پہلے ماضی کی گردان یاد کیا آپ لوگوں نے یاد ہو گئی ہے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فالنا فالتا فالتم فالتی فالتنا پولا ما فعلتما ما تم ما تم ما فعلنا آسان ہے ٹھیک ہے نا اس کو یاد ہونی چاہیے نا کب تک آپ یاد کریں گے تو اتنا آہستہ آہستہ دے رہا ہوں اسی لیے اس لیے تو دے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اچھا اب کیا ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا طریقہ بتاتا ہوں طریقہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ لوگ آپس میں گروپ بنائیں ٹھیک ہے مدارس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کیا جاتا ہے ریپیٹیشن کی جاتی ہے تکرار ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگ تکرار کے ذریعے سے تکرار کرتے رہیں اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا ایک منٹ ذرا ایک منٹ گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ صلی اللہ تو گروپ آپ کا بننا چاہیے اور گروپ میں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سنانا ہے ایک دوسرے کو سنانا ہے اور بار بار یاد کریں بار بار یاد کریں اس طریقے سے جب آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ پہلی چیزیں ہیں یہ پہلی چیزیں ہیں اگر یہاں پہ آپ کمزور رہ گئے تو آپ آگے بھی کمزور رہیں گے تو لیکن اگر ابھی آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آئندہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا آپ دیکھیں گے میں پچھلے سالوں میں بھی جو ساتھی تھے ان کو میں یہ چیز بتاتا تھا کہ دیکھو آپ کے لیے یہ بات ہے کہ آپ نے یہی پیٹرنز ہوں گے ٹوٹل یہی پیٹرنز چل رہے ہیں ٹوٹل یہی پیٹرن چل رہے ہیں میں اسی لیے پہلے پیٹرن کے اوپر ٹائم لگاتا ہوں زیادہ زیادہ ٹائم لگاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ لوگوں کو زندگی میں کبھی آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا زندگی میں کبھی آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے اور میں تو جب پہلے دن مدرسے میں آیا تھا تو میں نے بات ساتھیوں کو معلوم ہے کہ پہلے دن ہی استاد صاحب نے جب ہمیں گردان دی تھی تو یہ گردانیں نہیں تھیں یہ فالا والی ٹھیک ہے بلکہ ہمیں جو گردان دی گئی تھی وہ کون سی والی تھی وہ سرف صغیر تھی سرف صغیر تھی وہ میں آپ کو صرف سناتا ہوں جو جو پہلے دن مجھے یاد کرنے کے لیے دی گئی ٹھیک ہے آپ ذرا سنیں کہ کیا چیز تھی پہلے دن ایک بندہ جس نے اس طرح کبھی رٹے نہ لگائے ہوں سارا میتھمیٹکس کی ہاں، وہ چیزیں کرتے ہیں انجینئرنگ کی ہوئی تھی تو اب ساری میتھمیٹکس کی چیزیں سمجھنے کی چیزیں یاد کرنے کا تو ایک لفظ نہیں ہوتا تھا ڈاکٹری تو پھر ڈاکٹر تو پھر لگاتے ہیں تو مجھے جب گردان آئی تو یہ تھی باب اول سرف صغیر سلاسی مجرد صحیح اسبا فعلا یا فیلو چون ازر کو زدن مارنا

یہ پہلے دن کی گردان تھی میں نے پورے ایک دن میں صرف یہ چیز یاد کی تھی کیا یاد کیا تھا پورے ایک دن پورا رٹا لگا لگا کے باب اول سرف صغیر سلاسی مجرس صحیح یا فیلچوں ازر و مارنا ایک دن میں مجھے صرف یہ چیز یاد ہوئی تھی اور یہ گردان میں جا کے ایک ہفتے میں یاد ہوئی تھی یہ والی گردان اور باقی ساتھیوں نے ایک ایک دن میں یاد کر لی تھی ایک ایک دن میں یاد کر لی تھی انہوں نے وہ سارے حافظ ہوتے ہیں فاس کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں اور مدارس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر اس طرح کا وہ نہیں ہوتا یونیورسٹیز کے لوگوں کے اتنے حافظے تیز نہیں ہوتے جتنے مدرسوں کے لڑکوں کے حافظے تیز ہوتے ہیں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں کیونکہ میں نے دونوں طرف کو دیکھا ہے تو وہ لڑکے تھے سارے کے سارے ایسے ٹکا کے یاد کر رہے میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتا بس میں تو یہ یاد نہیں کر سکوں اور ایک ہفتے میں آپ کو جو جن لڑکوں نے ایک دن میں یاد کی میں نے ایک ہفتے میں یاد کی میں نے کہا اگر یہ کام چلتا رہا کہ وہ ایک دن کا کام کریں گے میں ایک ہفتے میں کروں گا تو میرا تو خراب ہو جانا کام بڑا لیکن یہ شکر ہے کہ گھبرایا نہیں پھر گھبرایا نہیں اساتذہ کی بزرگوں کی دعائیں تھیں انہوں نے کہا ہمت دلائی میں چلتا رہا میں اسی لیے بہت زیادہ آپ لوگوں کو بار بار وہ کرتا ہوں گھبرانا بالکل نہیں ہے یہ فعلا فعلا فعلو یہ کوئی نہیں ہے یہ تو بچوں والی چیز ہے ٹھیک ہے نا یہ تو بچوں والی چیز ہے آپ یہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے فعلا فعلا فعلو یہ ایک دفعہ زبان پہ چڑھا لیں زبان پہ ایک دفعہ اس کو چڑھا لیں پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی ہاں، زبان خود بہت چلتی جائے گی جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نماز میں تو دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان اک اللہ سے شروع کرتے ہیں اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کر دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہوا کیا ہے پوری پوری نماز ہو جاتی ہے خود بخود ہی چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی یہاں پہ بھی یہی ہوگا ایسے بھی یہاں پہ بھی ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ زبان پہ چڑھانی ہے بس رٹا لگانا ہے سرف میں تھوڑا سا آپ کو رٹا لگانا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس میں سمجھنے کی بات بتائیں سمجھنے کا حساب نہیں ہوگا اس لیے تھوڑی سی ہمت کر لیں میں پھر آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں کل بھی یہی بات کی تھی کہ بھائیو بات یہ ہے کہ کرانے کو تو میں ابھی کروا دوں آپ کو اور بھی آگے جاؤں لیکن اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہوگی تو آگے چلنے کے اندر پھر مشکلات پیش ہوں گی اگر آپ پیچھے رہ گئے نا ایک دفعہ پھر پیچھے رہ جانے والا آدمی گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی باقی لوگ آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا ہوں تو پھر آدمی کے اندر ہمت جواب دے جائے یہ اس لیے گھبرانا نہیں ہے سرف صغیر کہاں سے ملے گی سرف صغیر انشاءاللہ اس میں بھی آئیں گی لیکن یہ چھوٹی سرف صغیر ہیں آپ لوگوں نے کسی نے چھوڑنا نہیں ہے یہ میں پہلے بتا رہا ہوں جو نہیں ہے ان کو بھی بلائیں جو نئے ساتھی ہیں آپ ان کو بھی کہیں کہ آؤ پڑھو تیار کر لیں کسی اور کو کوئی بندہ دین پر آ جائے گا کیا پتا ہماری بخشش ہو جائے اسی بنیاد کے اوپر ہماری بخشش ہو جائے تو باقیوں کو بھی پکڑیں انشاءاللہ شاء آپ کا کورس ہم نے پچھلی دفعہ بھی بڑی جلدی کورس ختم کر لیا تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس دفعہ ان شاء اللہ فرم کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تاکہ ہم ایک اس کے ساتھ چلتے رہیں میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی آگے بھاگ جاؤ اور جو پیچھے رہ گیا تو رہ گیا میں کہتا ہوں نہیں کوئی بندہ پیچھے رہنا نہیں چاہیے سب کو لے کے چلنا ہے تو تھوڑی سی آج آپ لوگوں نے ایک طے کرنا ہے کہ جی ہم نے یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے اور لکھا ہوا آپ کے پاس نہ کی سمجھ آئے پوچھیں پرانے ساتھی ہیں ان سے پوچھیں ان کو سنائیں ٹھیک ہے نا ان کو سنائیں پرانے ساتھی ہیں ان کو سنائیں جو جو ہاں، اب اب خاصا کی کلاس والے ہیں عالیہ کی کلاس والے ہیں ان کو سنائیں گھر کو بولیں کہ جی۔ جو نہیں سنتا مجھے بتائیں جو نہیں سنتا مجھے بتائیں کہ جی فلاں کو ہم نے کہا تھا انہوں نے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو پکڑ کے سارا سنانا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی کس سے بات کر لیں کہ جی اگر آپ مجھ سے سن لیں ٹھیک ہے جی تو ہمت نہیں ہارنی بس یہ بات یاد رکھیں ہمت نہیں ہارنی ہے آپ انشاءاللہ اس کے اندر وہ کریں تو یہ جو ہے اس میں سے ہوگی کل بھی سبق ہمارا ہو سکتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو مثلاً دس پینتالیس یا اس طرح کیونکہ کل بھی مہمانوں نے آنا ہے کل بھی مہمانوں نے آنا ہے تو اس وجہ سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ہمارے شادی وغیرہ ہوئی ہے رشتے داروں کے اندر تو وہ پھر اس لیے مہمان وغیرہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں کل جہاں میں گیا اس لیے میں پھر تو اس وجہ سے وہ مہمانوں کی وہ ہے تو کل انہیں کی دعوت ہے دلہن کی دعوت ہے تو اس وجہ سے پھر میں کھوجتا میں کل بھی تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں لیکن آپ لوگ موجود رہیں ٹھیک ہے اس کو اب یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے صحیح پھر السلام علیکم